الأنصاري رضي الله عنه فنفعنا بعلومه وحشرنا في جنوبه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان رجل الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا وحينا إليك وما أوحينا إلى محمد من بعده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء یہ حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں ابو داؤد کے روی اور امام بخاری میں کتاب الکونا میں اس کو روایت فرمایا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ آج سے لے کر ڈیڑھ ہزار سال تک تقریباً سفیانی بن کے زمانے تک ہر شاگرد نے ہوگی اپنے استاد سے سب سے پہلے سنی ہے اس کے لیے محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں تاکہ تسلسل ولیت باقی جو ہے اسی نقطے کے تحت سب سے پہلے حدیث کو پڑھ لیا گیا ہے یہ حدیث شریف میں روایت کرتا ہوں مولانا محمد کانگری سے وہ اپنے شیخ شیخ العالم حضرت مولانا خلید احمد سہارن پوری سے وہ اپنے شیخ شیخ عبد القیوم بڈھانوی سے بڈھانوی نسبت سے بڈھانا کی طرف جو مظفر اور خوابات کا بھی تذکرہ ہے اور نوازی روایات جو جنوں وغیرہ کی طریق سے منقول ہیں اس میں وارد ہوئی ہیں تسلسل کی کوشش اور اس کا یوقا مظہد حسین کے نشاط اور شوق کی غریب ہے یہ قوم کی غریب ہے جب ان کو کوئی شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کے شوق کا ایک عجیب قصہ ہے جو بخاری شریف میں وارد نہیں لیکن بخاری کی روایت اس سے تعلق رکھتی ہے ہر استاد کا نام محمد ہے اور یہ سلسلہ اگر ہم گنتے ہیں کو بیس سے زائد اشخاص و افراد پر مشتمل ملتا ہے محمد و محمد و محمد مسلسل روایت پائی جاتی ہے یہ بھی حضور کے نام مبارک کی مقبولیت اور اس کے عمد اللہ ہونے کی دلیل ہے یہود و نصارہ کوئی سے ایسی سند نہیں پیش کر سکتے ہیں جو ان کے مذہب کی کسی چیز کو بسن نقل کر رہا ہو بس ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہیں اب کچھ مسلمانوں کی بات چیزیں چرا کر انہوں نے اپنی طرف منسوخ کر رکھی ہے اور یہ قوم بڑی چٹی ہے ابو القاسم اس دینی ایک آدمی تھا اس نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا تھا اس کا نام ان لوگوں نے مٹی کی تہ میں گھسا لیا مسلمان غافل ہے یہ قوم بڑی عجیب غفلت والی ہے توجہ نہیں کی اب یہ اس کو اپنی سنائی کی دلیل پیش کرتے ہیں الجبرا ہے یہ مسلمانوں کی چیز ہے لیکن عیسائیوں نے اس کو اپنا لیا چرا لیا اپنی طرف منسوخ کر رہے ہیں مگر جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کہاں سے جا رہا ہے تو کہتے ہیں الفا باتا سے جا رہا ہے جو ایک آدمی تھا اب وہ الفا باتا کیا کر رہا تھا الف سے الفا اور با سے باتا کیا جاتا ہے آپ لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں سب سے پہلی آپ کی چیز آپ کا دین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل نقل ہوتا آ رہا ہے اس کو اپنے سینے سے لگائیے علم اس کو اپنے میں داخل کیجیے آمدن علم بھی حاصل کریں اور عمل بھی کریں اللہ سبحانہ اس میں برکت دے عورتوں کی تعلیم کا جو نظم کیا گیا ہے کسی زمانے میں بزرگوں نے منع کیا تھا فساد کے شو کے خوف سے لیکن جو فساد ہوتا ہے وہ مخالطت سے ہوتا ہے اور اب تعلیم مخلوط شروع ہو گئی اور شہروں اور ملکوں میں اس تعلیم کا ایک رواج ہو گیا لڑکیاں اپنے لیے اس کو پسند کرنے لگیں تو بجائے اس کے کہ آپ لڑکیوں کو کالجوں میں بھیج کر آزاد کریں ان کو دارالعلوم میں لا کر ان کا سہرا ان کو سر پر باندھیں اور ان کے گلے میں ایمان کا ہار لٹکائیں تاکہ وہ لڑکیاں ان و یقین سے واقف ہو جائیں لڑکیوں میں بڑی کمی خصوصاً مسلمانوں کی لڑکیوں میں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر یہ سمجھتی ہیں ہم سب کچھ ہو گئے کیسے ہو گئے بھائی چند چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ آزاد ہو گئے ہم ہم بچے تھے تو میں بہت چھوٹا تھا غالباً بارہ کے وقت کی عمر تھی تو میں کہتا تھا مجھے تو ہر نماز کے وقت آدھ گھنٹے کی چھٹی چاہیے استنجا کروں گا سنتیں پڑھوں گا نماز پڑھوں گا اب یہ سب باتیں جیسے ہوا ہو گئی جیسے میں خود نہیں جانتا یہ حالت ہے میری تو بچے تم لوگ تو ان سے دور رہتے ہو تم کو یہ شوق کیسے حاصل ہوگا یہ شوق جو ہوتا ہے علماء و مشائق کی صحبتوں میں پہنچتے سے ہوتا ہے بزرگوں کا فرمان ہے الصحبة متصرفة والطبيعة متصرفة والاخلاق متصر صحبت یعنی کسی کے پاس بیٹھنا اصل میں ہے اور طبیعت دوسرے کی چیزوں کو چرا لیتی ہے اپنے اندر غیر شعوری طور پر جذب کر لیتی ہے دوسرے کے اخلاق کو آزاد باتیں کچھ نہ کچھ ان کے اندر خود بخود آ جاتی تھیں ہم لوگ بھی اسی میں تھے ان کے پاس بیٹھنے سے ایک علم آتا تھا دوسرے نماز کا ذہن بنتا تھا نمازوں کتنی بار انہوں نے مجھ سے فرمایا جاؤ دیر نہ کرنا نماز پڑھ لینا اس لیے مانی کلا اور ہمارے گاؤں کے بیچ میں جو راستہ کا کی زمین ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہم نے نماز نہ پڑی ہو بس کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے رہتے ایک دن ہم سب پریشان ہوئے پانی تھا نہیں پھر ہم تینوں بچوں نے طے کیا کہ وضو مدرسے میں کریں اور وہاں سے آگے روانہ ہوں اور جہاں وقت نماز آئے وہیں نماز پڑھ لیں تو تم بچیوں کو بھی چاہیے نماز کا اہتمام کرو صرف دو حالتیں ایسی ہیں جس میں نماز تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور وہ تمہارے ایام اور تمہارے اولاد کے پیدا ہونے کی حالت ہے یہ تمہارے لیے عزت ہے اولاد ہو جانا لڑکی کی عزت ہے اور اس اولاد کا نشو نما اور تربیت کرنا ضروری ہے اور جہاں تمہیں مسئلے میں شک ہو اپنے اساتذہ اور علماء سے پوچھو کوئی کام بھی پوچھے نہ کرو اللہ سبحانہ ہو تمہارے علم برکت میں تم کو نبوت کے علوم سے حصہ عطا فرمائیں اور نبوت کی روشنی تمہارے قلوب میں ڈال میں اور اس کی علامت کی ہے کہ انسان میں دم غیر شعوری طور پر جذبۂ پروائے رسول پیدا ہو جاتا ہے آدمی کو شوق ہوتا ہے جو حضور نے کیا ہے میں بھی وہی کروں گا اس کے خلاف نہیں کروں گا اور اس میں مرد و زن کا کوئی فرق نہیں ہے جیسے بچے سامنے بیٹھے ہیں ان کو اس کا تقاضا ہونا چاہیے ایسے ہی تم لوگوں کو بھی تقاضا ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ نے عورتوں کے لیے خالد کی تعداد اتر وبما انفقوا من اموالهم اس فطری طور پر مردوں کو اللہ تعالی نے تفوق تفوقع فرمایا ہے اور فطری طور پر تفوق کے ساتھ ان کے کچھ عملی انداز ہیں اپنی بیویوں پر مال خرچ کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ایسے رہو گھر میں اپنے خاوند کے ساتھ کہ اس وہ تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے اس کا غم دور ہو جائے اعظم گڑھ کا ایک قصہ ہے ایک عورت اپنے خاوند سے بولی ارے تو جا تھے بازار ای لیا لیا ہے او ہے تمام ایک درجن چیزیں شمار کر دی آخر میں ایک چیز تھی کی کہ چرونجی بیتا ہے چرونجی ایک چیز ہے جو اس کے اوپر سوئیوں پر ڈالتے ہیں خاون جب آیا بازار سے اس نے کہا پیسہ نہ ہی بچا چرونجیا نہ ہی آئی بیوی کا اب جواب سننے کا ہے کوئی فکر کی بات نہیں پھر آ جائے گا جب اللہ دے دیں گے کیسا جی خوش ہوا ہوگا اس دیہاتی کا بیوی بھی تو ایسی ہے اپنے عمل سے اپنی صورت سے اپنے انداز سے خامن کو خوش کر دیتی ہے اس کے غم کو دھو دیتی ہے پہلے زمانے میں یہی تھا ہمارے اطراف میں ایک لڑکا تھا اس کی ہوئی شادی اب اس کو بیل خریدنا تھا پیسہ گیا گھٹ اس کی بیوی ڈیڑھ سو روپے لے کے آئی تو خاون کہتا ہے یہ تو تمہارا ہے یعنی یہ تمہارا ہے تو اس کا جواب سنو میں بالکل میں نے بچپن میں یہ قصہ سنا ہے کہتی ہے کا ہمارا تمہارا بانٹا ہے یعنی ہم میں تم میں کوئی تقسیم نہیں ہے ہماری اور تمہاری چیز ہم دونوں ہی کے لیے ہے یہی تمہارا ذہن ہونا چاہیے اور یہی تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اس سے تم کو بے انتہا آرام ملے گا سورت سے ایک آدمی نے مجھ کو فون کیا میں نے پوچھا تیری بیوی کا کیا حال ہے اس نے کہا بیمار ہے میں نے کہا اس کا فوراً علاج کرو اس کا جتنی گنجائش ہے موت بھی بیچارہ کہاں اس کی گنجائش اس میں میں نے ایک جملہ کہہ دیا میں نے کہا اس کی صحت خاوند کی صحت ہے اور سب آزادی ہے اس کے لیے فوراً فون پر بولتا ہے ہاں یہ بات تو ہے تو بھائی بیوی اگر نہ ہو تو گھر کا نظم پورا مرتب نہیں ہوتا ہے اس کی جو ہے ترکیب کے لیے بیوی چاہیے لیکن کون سی بیوی جو خاون کی اطاعت کرے حدیث شریف میں ایک مضمون آیا ہے کہ وہ بیوی بہتر ہے جو خاون کی اطاعت کرے اس کے مال کی حفاظت کرے اور ایسی ہو کہ اس کو دیکھ کر اس کا خاوند خوش ہو جائے فارسی میں خوب رو پارسا کنز درویش را پارسا اس طرح اگر رہو گی تو تمہارا گھر گلزار ہوگا کل ایک بات میں لندن آیا ہوں کہ بچوں کو کھیل کود کی اجازت دو لیکن گھر کو مضافہ نہ بناؤ گھر میں کھیل والے بچے نہیں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کو اس کی حکمت بتائی میں نے کہا دیکھو یہ بچے تو معصوم یہ شعور ہیں لیکن جب یہ گھر میں کھیلیں کودیں گے تو گھر کی تمام چیزیں ان کے پیش نظر ہوں گی اب ان کو کیا معلوم کی کس چیز کا بیان ٹھیک ہے کس چیز کا نہیں ہے اس لیے گھر کے اندر کی باتیں بچوں کو نہ بتائی جائیں بھائی کیا اچھا بتاؤں ایک آدمی تھا وہ پڑھتا تھا ایک دن آیا مجھ سے کہنے لگا مجھے پانچ روپیہ دے دیجیے میں نے کہا بیٹا میری تو کل سات روپے تنخواہ ہے تم کو کہاں سے دے دوں اور بیچارا رونا سا ہو گیا میں کسی کے پاس گیا میں نے کہا مجھے پانچ روپے ادھار دے دیجیے اور اس نے لڑکے نے کہا تھا میں ایک ہفتے میں دے دوں گا ایک ہفتہ تو پتا نہیں کب گزر گیا سادہ سال ہو گئے آج ساٹھ سال ہو گئے اور اس نے میرے پیسے نہیں دیے میں کسی آدمی کو پیسہ دے کے مطالبہ نہیں کرتا اسرار نہیں کرتا یہ میرا خاندانی بس ہے میرے دادا مرحوم بھی قرض لے کر کسی سے یہ نہیں کہتے تھے میرا پیسہ واپس کر دو بس چپ ایک دن ایک صاحب میرے گھر کے سامنے سے گزرے دادا نے ان کے والد کو بہت پیسے دیے تھے اس زمانے کا ایک ہزار روپیہ تو میں نے کھڑے کھڑے بندوق چلائی میں نے کہا ہمارا پیسہ کہیں نہیں لیتا دادا نے مجھ کو ڈانٹا ہیں بڑے ہیں یعنی تو چھوٹا ہے تجھ کو بڑوں سے مطالبہ کرنے کا کیا حق ہوتا ہے زندگی بھر پھر مر گئے پھر والد نے بھی کبھی نہیں مطالبہ کیا جب میرا نمبر آیا میں نے کہا ہے اللہ جو میرے حصے میں آتا ہے وہاں پہ میں اپنی وجہ سے حضور کی امت کے ایک انسان کو آزاد میں گرفتار کراؤں <coughs> مجھ کو یہ پسند نہیں ہے بچوں تم جس گھر میں جاؤ گی وہاں کا تارا بن جاؤ گی اگر تم اپنے خاوند کی طاقت کرو گی بات کو مانو گی گھر میں لڑائی نہیں کرو گی عام طور سے اختلاف جو ہوتا ہے وہ اختلاف ہی پر نہیں مبنی ہوتا بلکہ کمی ہوتی ہے ہمارے اختلاف میں ایک آدمی گئے بنارس ادھر غائبانہ کوئی بھائی روپے یاں گایا تو گھر کی ایک بوڑھیا نے بانٹا سب کو دے دیے ایک بچے کو بھول گئی تو اس کی ماں کہتی ہے کا ہے بھولے کے لیے رہا اور کا حصہ بھول گیا اب یہ خاوین کو یہ جملہ وہ پہنچا ایسا کے وقت تو خاوین کے یہ ہو گیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ بھائی سے الگ ہو گئے سمجھ رہے ہو نا مٹھائی کا ایک ٹکڑا بیٹے کو نہیں ملا عورت نے شکایت کر دی خام صاحب سیدھے الٹے بنارس گئے اس زمانے میں جون پور میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھیں وہاں سے سب امور خانہ داری خرید کر لائے اب الگ رہنے لگے اور اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ جانے جو بچہ ہے بھول گئے ہوں گے نظر نہ آیا ہوگا تو کیسا اچھا ہے ایک ہمارے یہاں ایک میلاد ہوا میلاد پہلے سب پڑھتے تھے تو اتنا لطیفہ دو لطیفہ سناتا ہوں وہ تھے کالے سے اب میں چھوٹا تھا اتنا بڑا کیسے ہیں کالے مول بھی کہیں ہوتے ہیں جب لوگوں نے یہ سنا ہنسے کہ اس کو دیکھو پھر اس کے بعد ہم مٹھائی بانٹ رہے تھے بہت رئیس کا محلہ تھا تو دو دو امرتیاں دیتے تھے میں گیا لا اس نے دو دے دی اور چل دیا ادھر سے گھوم کے لا پھر دو دی پھر چل دیا پھر ذرا سا گھوم کے لا اس نے جو ہے دو اور دے دی ایک مسن دیکھ رہا تھا اب جب میں چوتھی بار چلا تو اس نے مجھے گود میں پکڑ کے مسجد کی چہار دیواری پہ رکھ دیا لیکن بول نہیں سکتا تھا نانی نانی کے ڈر سے کہ اس کی نانی خفا ہوں گی بولا نہیں تو بھائی ایک تو یہ کالا مول بھی نہیں ہوتا اور دوسرے مطالبہ کیے جا رہے ہیں ایک جگہ ہمارے گاؤں میں ایسی تقسیم کر رہے تھے راہ دے دیا اس کو ہاتھ ادھر کر لیا راہ اس نے دوسرے ہاتھ میں رکھ دیا وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا جھکا ہوا تھا یہ بچوں کی منطق ہے اب جس نے بھی دیکھا کسی نے یہ تھوڑا کہا کہ یہ کھی متیاں دے کے گیا کچھ بھی نہیں بس بچہ ہے اپنی حرکت کر رہا ہے تو لو ایسے کہ تمہیں دیکھ کے تمہارے گھر والے خوش ہوں بعض عورتیں ایسی ہی ہیں نظام ان سے چلتا منی پور میں ایک عورت تھی ان کے خامی مول عبدالغفار کو کسی نے جادو کر لیا وہ جادو اس قسم کا تھا کہ پھر اس کے بعد مرد گھر سے باہر نہیں جا سکتا آٹھ سال مرد الفار ایسے ہی رہے تو ان کی بیوی کہتی ہے تم کیوں فکر کرتے ہو آخر میں زندہ نہیں ہوں ہاں؟ اور سارا خرچ اپنے خامین کو ہی دیتی تھی وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی جو تنخواہ ملتی تھی اپنے خاوین اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتی تھی بہت سمجھ کی باتیں ہیں انسان اگر سوچے تو سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے اچھا بچوں یہ بیچ کی تفریحی جملے امید ہے کہ مفید ہی ہوں گے بس اب میں نے دو باتیں بیان کی تھی دوسری جگہ کہ ترجمے کا مقصد کیا ہے عام علماء تو کہتے ہیں اس بات کے وزیر یہی علامہ خدمانی سراج الدین گینی اور حضرت شیخ الہند مولانا مولانا محمود الحسن کی رائے ہے نمبر دو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کون ہے میں کہ مقصد صرف اس بات کے واحد نہیں ہے بلکہ وہ ادھر رسول کا اس بات ہے اسی بھی ترجمے میں کان بد الواح الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر صرف مقصود اس بات واہ ہوتا تو ادھر رسول کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کا بیان کرنا ہے کیوں بیان کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ایسے ہی نبی تھے جیسے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء تھے جن پر اللہ کی طرف سے راہ نازل ہوئی اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو آپ پر ایمان واجب ہو گیا اسی لیے اس کے بعد پھر کتاب الایمان منعقد فرمائی اب ایک سوال ہے مولانا کفایت اللہ صاحب کی زبان میں افغانی سوال وہ یہ ہے کہ اگر وہی مقصود تھا تو آیت کافی ہے یہ چھ روایتیں کیوں لائیں اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری صرف وہی اگر رسول ہی نہیں بیان کر رہے ہیں اس کا مغرہ بیان بھی بیان کر رہے ہیں اور مبلہ کے اندر محاء کے اخلاق کا ذکر ضروری ہے نزول واحد کے وقت کی کیفیت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے اور نزول وحر کی شکلیں بدلانی ضروری ہیں اور ان اشکال میں وہ شکل کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے جن وحی کے وقت اولن پیش آئی اور پھر اس کے بعد آپ کے خاندان اور اخلاق کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے امام بخاری اسی کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کو بیان کرنا بھی مقصود ہے ان سب چیزوں کو ان چھ احادیث سے ثابت فرمایا ہے یعنی وہی رسول اس وقت آئی جب آپ نہایت درجۂ اعلیٰ پر ایمان نیت کے سلسلے میں پہنچ چکے تھے ایسا عمیق قدام نبی ہی کر سکتا ہے جس کی نیت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے حضرت حسان ثابت رحم اللہ عنہ فرماتے ہیں لہو ہیما مندا بے کے بارے وہ ہمت اجل متعری آپ کے ارادوں کا کیا پوچھنا اس کی تو کوئی حل نہیں ہے اور <clears throat> آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارادہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ زمانے سے بڑا ہے زمانے میں سارے دنیا کے انقلابات آتے ہیں جب آپ کا وہ ارادہ ہے مقدسہ زمانے سے بڑا ہے تو مانا یہ ہے کہ زمانے میں جتنی نیتیں ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت مبارکہ کے نیچے نیچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کا درجہ معلوم کیا جا سکتا ہے اور نیت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان انسان بنتا ہے امام غزالی فن بے یاد وقت ضائع ہو جائے گا کیا کروں یہ بیان کر دیتا ہوں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ان بیاثر قدم علامہ ہو ایسی طرف دل کا اٹھنا جس کا وہ خواہش مند ہو یہ ہے نیت نیت محض ارادہ نہیں ہے بلکہ مخصوص علاج کا نام ہے بس چھوڑ دیتا ہوں اچھا بچوں اللہ ان میں برکت بیان کر دیتا ہوں حد الحمیدی امام حاکم نے لکھا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمیدی کی روایات کو سامنے رکھتے ہیں اگر ان کی روایت مل جائے تو بعد میں ان کی روایت کو سب سے پہلے پیش کرتے ہیں دو میاں کو حمیدی کی روایت کو سازی حمیدی کی روایت کے مقدم کرنے کا کیا کیا حکمتیں ہیں اس کو تو بھائی بہت لمبا وقت چاہیے سب سے مختصر یہ ہے کہ ایمان میں حمد کے لفظ سے آغاز کر کے حمد اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اللہ کی حمد کی حقیقت اس بات الجمیل ادا قصد تبجیب ہے یعنی اخلاق جمیبہ اور صفات جمیبہ کو تعظیم کی نیت سے بیان کرنا اگر تعظیم کی نیت نہیں ہے حم نہیں ہے یہ مذہقہ ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے اب میں ختم کرتا ہوں مجھے کہیں اور بھی جاننا جی۔ اے اللہ حاضرین مزم کی گناہوں کو محفوظ فرما سب کے لیے ہدایت کو عام فرما ہدایت پر استقامت نصیب فرما ہمارے مستقیمہ کی توفیق عطا فرما اس مدرسے کی حفاظت فرما ان بچیوں کی حفاظت فرما ان کو علم نافع سے آراستہ فرما اور آنے والی نسلوں کو ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنے اپنے وقت پر سب کو خاتمہ بھی خیال اجازت کروں یہ بہت خراب سمبند ہے